اور بے شک ہم نے انہیں وہ مقدور دیے تھے جو تم کو نہ دیے اور ان کے لیے کان اور ان کے اور دل بنائی تو ان کے کام کان اور انکے اور دل کچھ کام نہ آئے جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انہیں گھیرولیا اس عذاب نے جس کی ہنس بناتی تھے